پوچھ کر کے مولوی غلام اللہ خان صاحب بتائیے یہ دو مرتبہ کا عذاب کون سا ہے وہ کہتے ہیں دو دفعہ کے عذاب سے دنیا میں قتل یا قید بند یا ظہور نفاق سے ذلت برسوائی اور مرنے کے بعد قبر کا عذاب مراد ہے اب دیکھیے جہاں رسوائی جو ذلت ہے یہ صرف روح کے لیے ہے کہ جسم کے لیے بھی جسم کے لیے بھی اور جسم کے عذاب کے مجھے سنو جس پر یہ ایک مرتبہ پہلا عذاب آئے گا اسی پر قبر میں دوسری بار بھی عذاب آئے گا اللہ کہتے ہیں ان کو دو بار عذاب دیں گے سنور یورپ سونا عذاب نظیم پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف لے جائیں گے مولوی صاحب آ قبر میں تو جسم کو عذاب ہوگا ان کو دو بار عذاب کے بعد قیامت کا عذاب کیسے جائے گا اور تم کو قبر کا عذاب کا انکار سر جو کہتا ہے کہ جہاں سے قبر کا ہٹا مراد اور میں تو تفصیل ابو سعود جلد چینل سفر خان ہو تفصیل پرتبی جلد آٹھ سفر دو سو اکتالیس جلالین جلد ایک سفر چار سو تیس کے ساتھ روح مانی جلد گیارہ سفا چو رکھ قرآن جلد چار سفا چار سو اکاون صاحب کو مارکن قرآن جلد تین سفا چار سو ایک میں نے کہا تھا اللہ دیتا منورا کام جو ہوتا چل کر قرآن کی آیت کے جسم کو عذاب نہیں ہوگا صرف روح کو ہوگا کیا مصطفیٰ کی حدیث کہ جسم کو عذاب نہیں ہوگا کسی کو ہوگا اب روح کی بات تو میں آخر میں کروں گا نا روح کہاں ہے تو کیا کیا اس دکھاتی ہے ابھی تو جھگڑا یہ تھا نبی کریم علیہ السلام کا جسم مبارک یہ انور میں زندہ ہے کہ نہیں سرکار کا جسم مبارک تو بڑی شرم والا ہے انبیاء کی بات تو بڑی عظمت والی ہے میں کہتا ہوں اور جان بھی قبر کے اندر چلا جائے اور اندرا گاندھی بھی کہیں ہو جہاں بھی جس کا جسم ہوتا ہے اس کے لیے قبر ہوتی ہے اور قبر اس لیے کیا دیتے ہیں یہ اکثر طور پر مردے قبر میں جاتے ہیں اکثریت کے اعتبار سے سدر میں جسم جہاں ہوگا ہوا کے اندر اس کے ریزے اڑا دو تم زندہ اس کو کھا جائے جہاں بھی اس کی اجزائے لیا ہوں گے وہیں اس کو آزاد ہوتا رہے گا کہ آنا میں ان شاء اللہ پتا نہیں آپ نے ان آیتوں کا جواب دینا ہے اب گھر ایماندار کی بات سنو یہ تو کافی تازہ جب میں چلے گا رہے ہیں تو کو اور ایماندار کو کیا ملتا ہے اللہ انصاف فرمائے ہے دلیل تو قرآن سے آئے گی تقسیم مصطفیٰ کے فرمان سے ہوگی اللہ فرماتا ہے جو سب کو تم راہ الزین دل قوم صادق دل حجار سب دنیا بسل آخرہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط کرتا ہے مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں آپ کے مولوی صاحب اس کے مولوی غلام اللہ خان صاحب قرآن سے پڑھ رہا ہوں جب سے پڑھ رہا ہوں سوا پانچ سو اکثر سے پڑھ رہا ہوں یہ بشارت دنیا واقعی ہے آخرت سے عالم و پر مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ اہل اخلاص مومن بھی پیٹ گرم ہوتا ہوں کوئی بھی جب مولی صاحب بولتے ہیں کسی مشکل ہوتی ہے بولتے وہ میں گزارش کی ہے کہ سننا پڑتی ہے اور رام وقت مولی کا کم چڑھنا ملک جی ان قائلے مکنی میں ہاتھ جوڑ کے عرض پہ کرے نا رہے گئے سباب اکیلا دنوں کامی کے لئے سباب اکیلا دنوں کامی کے لئے سباب اکیلا دنوں کامی رحمت ہوں و نسلی علی رسول ہل کریم مولانا محمد سعید صاحب نے اب سارا زور اس بات پر لگایا ہوا ہے مسالہ عذاب قبر اور کہنے لگے کہ یہ کہتا ہے نظر نہیں آتا چیز نظر نہیں آتی حالانکہ میں نے یہ بات ہی نہیں کہی تھی کہ نظر نہیں آتا میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو جو آیات عذاب قبر ثابت کرتی ہیں وہ عذاب قبر بر حق ہے لیکن میں نے پھر برملا کہوں گا ان آیات میں سے صرف ایک آیت بتاؤ جس آیت کے اندر یہ ہو کہ یہ عذاب قبر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ روح جو اللہ نکالتا ہے وہ روح واپس آ جاتی ہے یہ جسم زندہ ہو جاتا ہے اس طرح عذاب ہوتا ہے اگر آپ ایک بتا دیں اللہ کی اس کتاب سے میرے اندر کوئی ذکر نہیں ہم مان لیں گے لیکن یقین کیجئے تین گھنٹے نہیں پانچ گھنٹے اگر لگ جائے مولوی صاحب اس کا سبوت نہیں ماشاء اللہ کلو دیکھیے یہ بار بار کہتے ہیں جسم جسم نہیں آپ بات سمجھے آپ جانتے ہیں کئی آدمی کو ہوتے ہیں جو دریا میں غرق ہو جاتے ان کا یہ جسم پانی کی نظر ہو گیا کبھی زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کئی آدمی کو ہوتے ہیں جو دریا میں غرق ہو جاتے ان کا یہ جسم پانی کی نظر ہو گیا کبھی زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے کبھی نہیں جو ہندو لوگ ہیں وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں یہ بدل ان کے موجود نہیں ہوتے بابا صاحب کتنے مولوی سر کیونکہ رہنے والے ہیں فیصلہ باد فیصلہ باد ہے بادل کتاب کیسا رہا ہے اپنے ان کے ساتھ کے ساتھ ہم ان کو سے بچانے کے لیے یہ ہوتا ہے کیا مطلب ہے جس کا جسم جلا دیا گیا گیا کہ ماد اللہ جان بھی چھٹ گئی بات کا جسم جلا دیا گیا گیا کہ ماد اللہ جان بھی گئی سمجھو آزاد مطلق عذاب قبر کا انکار کرے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن کوئی آیت ایسی پیش کرو جس کے اندر یہ ہو کہ روح لوٹ کے آ جاتی ہے یہی جسم زندہ ہوتا ہے اور یہ بھی بات عذاب قبر کی نہیں ہو رہی اصل میں اصل تو بات ہو رہی ہے نبی علیہ السلام مولوی صاحب آپ کو دیر لگانے کی ضرورت نہیں صرف ایک قرآن کی آیت پڑھو جس کا معنی یہ ہو کہ نبیوں کی روح جب موت کے وقت نکلتی ہے تو اس روح کو اللہ پھر لوٹا دیتا ہے اور ختم اب عذاب قبر معذ اللہ نبیوں کے لیے تو عذاب قبر ہے ہی کوئی نہیں قبر کا سوال جو بھی نبیوں کے لیے کوئی نہیں آپ دلیل میں پیش کرتے ہیں عذاب قبر ہو جن کے لیے عذاب قبر ہے ان کے لیے پیش کرتے ہو لیکن نبی پاک کے لیے تو معذ اللہ یہ دلیل نہ بناؤ اور میں کہہ رہا تھا ایک آیت میں نے پیش کی تھی ابھی تک کی نہیں جب آئے گی تو مولوی صاحب پھر ذرا جواب دینا میں رکھوں گا جس طرح آپ کو سلاح کے مناظرہ میں کچھ نہیں آیا انشاءاللہ یہاں بھی نہیں آئے گا اور کیسٹوں سے سب کچھ ظاہر ہے اور مولوی صاحب خوب جانتے ہیں کہ نوکتر بڑا یاد آتا ہے وہ سلام قرآن پاک کی میں آج پیش کر رہا تھا اور بہنا ہوں اللہ کہتا ہے میرے باپ پیغمبر تیرے رب کی یعنی اپنی ذات کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لا یومنون مومن ایمان ان کے پاس حتی حکیم کا شجر بینہم بہنا ہوں جو اختلاف پڑ جائے کسی مسئلے میں کسی چیز میں جب تک نبی پاک سے کوئی فیصلہ نہ کرائے تو مومن مومن صرف فیصلہ کرائے نہیں فیصلہ کرانے کے بعد اتنا یو حق کی فیما شجرا ماں ہوں ثم لا يجدوا ان خر جما کا ذریع وہ تسلیم ایک کام پیغمبر سے فیصلہ کرائے دوسرا جو پیغمبر فیصلہ کرے دل میں تنگ بھی نہ ہو تیسری بات پیغمبر کے فیصلے کو بالکل مان اب اگر پیغمبر کریم زندہ ہو اور جو آدمی پیغمبر کریم سے فیصلہ نہ کرائے وہ ایماندار ہے تو آپ کو یاد ہے نا ایک آدمی نے نبی پاک کی زندگی میں نبی پاک کے فیصلے کو چھوڑ کے عمر فاروق سے فیصلہ کرایا تھا جو فیصلہ کرانے کے لیے گیا تھا عمر نے کیا فیصلہ کیا تھا تلوار لے کر گردن اڑا دی تھی گویا کہ اگر سمجھو اگر اب بھی پیغمبر یہاں زندہ موجود ہو مولوی صاحب کے لیے کوئی جھگڑا کرنے کی اجازت ان کے لیے ضروری ہے نبی پاک سے فیصلہ کریں کرائیں نبی پاس سے کہا رہے ہیں فیصلہ اگر نبی پاک سے فیصلہ کراتے ہیں تو ایماندار ہیں اگر نبی پاک سے فیصلہ نہیں کراتے تو یہ مومن ہم تو آسانی سے کہہ دیں گے اگر ہمارا پیغمبر زندہ ہوتا اور یہاں موجود ہوتا تو ہم یقیناً نبی پاک سے فیصلہ کراتے ہم مجھے کسی کے پاس نجات کے لیکن یہ لوگ تو کہتے ہیں زندہ بھی ہیں حاضر موجود بھی ادھر زندہ سمجھتے ہیں پھر فیصلہ ڈی سی صاحب کو <laughs> ایسی صاحب کو عدالتوں میں جاتے ہیں نا اور مقامات پر اور قرآن کیا کہتا جو پیغمبر کو فیصلہ نہ کرائے اور اسے کرائے تو لا یوں وہ وہ نہیں مودی صاحب تو میں نے دلیل پیش کی تھے اب میں اپنی طرف سے نہیں کہتا خدا کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ تو جانتا تھا زمین والے ممکن ہے اس جسم کے زندگی کے قائل کو کافر شہد نہ کہے اللہ کہتا ہے وہ تم کہو نہ کہو میں آسمان سے تو کہہ رہا ہوں کہ لا یو مینو یہ مومن کا ہی نہیں ان کے کافر ہونے میں کوئی شاک ہے خدا کہہ رہا کا یہ آیت بتا رہی ہے اور اس کے ساتھ اب آگے مولوی صاحب نے ایک اور آیت تھوڑی سی پڑی تھی لیکن گئے نہیں تفصیل میں شہیدوں کے متعلق شہید زندہ شہید کیوں يُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ بل لا تشعرون شہید زندہ شہید زندہ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی صحابہ کو شک پڑا کہ قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو ہم تو مردہ کہتے ہیں کیوں جنازہ کی پڑھ دے سر شہید کے لیے جنازہ ہوتا ہے نا جنازوں میں کیا پڑھتے ہیں اللہ میتنا ہم تو میت کہتے ہیں قرآن کہتا ہے میت نہ کہو ہم تو دفن کرتے ہیں قرآن کہتا ہے زندہ ہے تو زندہ مجھ سے دفن کرنا ٹھیک پھر اس کا مطلب کیا نبی پاک نے آگے فرمایا اب سمجھو اس کی تشریح وہ جو ہمارے پاک پیغمبر نے کی ہے پتا چلتا ہے مولوی صاحب اس کے مستعفی ہے تو پیغمبر کی بات کو مان لو اگر پیغمبر کی بات کو مانتے نہیں تو اس کو پیغمبر کریم کیا کہتے ہیں ارواہ ہم فی فی تیر حضور سبز پرندوں کی شکل میں کے سبز پرندوں والے جسم ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی روحیں ہوتی ہیں اور ان کی روحیں جنت میں زندہ پیغمبر کیا کہتا ہے شہید زندہ اور جنت میں اس کی روح زندہ جنت میں اس کی زندہ جب شہید جنت میں زندہ پیغمبر شہید سے بھی آلہ تو پیغمبر بھی جنت میں پیغمبر بھی جنت میں اور آگے ایک اور ہے تھے پرانے کی قيل الجنة قيل کیلند الجنة شہر شہید ہے مر گیا اس کا جسم یہاں انتاقیہ شہر میں اس کا جسم یہاں انتاقیہ شہر میں خدا کہتا ہے تو چل سیدھا جنت میں کہاں چل وہ جنت میں چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کالا یا قومی یا لمنا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین اللہ نے پڑھا اللہ نے مجھے جنت کے اندر بھیج دیا وہ آئے سورت یہ یاسین ہے سورت یاسین کے اندر واقعہ یہ موجود ہے اس کا جسم یہاں شہید زندہ جنت میں تو نبی بھی کریم والا وتحادی اجمعین مولی صاحب افسوس تو یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ تو آپ بعد میں مانیں گے پہلے تو اللہ کا قرآن ہی یاد غلط پڑھتے ہر بار کوئی نہ کوئی یاد غلط پڑھیں گے وجہ آنا نیند میں لے پہلے تو آپ نے مکرے نیند نیند پڑا چلا کر دو کر دیکھ لو مکرے نیند پڑا ہے کر سب کریں تم لوگ ہر مطلب قرآن کی یاد غلط پڑھتے ہو سنو واقعی خدا کی قسم جو نبی کا فیصلہ نہ مانے لو بے میں نے نبی کا فیصلہ پڑھ کے سنایا تھا کہ کافر کو قبر میں اس کے جسم پر سانپ ماریں گے جسم کا سانپ لفظ ہے مولوی صاحب اب آپ نبی کے فیصلے کا انکار کر کے خود بتا دیجیے کون ہو گئے اللہ فرما سلام لا یؤمنون حتی جو حق کے منہ کا سدا دے دینا ہم اور جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانے ایمان ہے ایماندار نہیں نبی کریم نے فیصلہ کر دیا اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا میں نے پوچھا تھا جواب آپ نے نہیں دیا ہم کس پر ہوگا جسم پر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا جواب کون دے گا میری بات کر رہی تھی اللہ ارشاد فرماتا ہے جو سب اللہ الزین آمنو یہ آپ پڑی تھی میں نے اور صحیح بخاری شریف کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے حضرت براد عاظب رضی اللہ تعالیٰ ہو سرکار کے صحابی ہو اور تفسیر بھی نبی کریم علیہ السلام سے کرتے ہو سرکار نے ارشاد فرمایا قبر ہی جب مومن کو قبر میں اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے پھر فرشتے آ جاتے ہیں سرکار اس کی تفسیر کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر سے پڑھ رہا ہوں فرشتے آن کے مومن کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں بٹھانے کے بعد کرتے ہیں سوال سوال تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کون کون سے سوال ہے تیرا رب کون ہے تیرا دین کون ہے یا ہاتھ کے مکھرے والا ملین کی جلف والا یہ ماں باپ کے والا یہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم بتا ان کے بارے تیرا کیا عقیدہ تھا یہ تین سوال ہوتے ہیں سرکار فرما فرماتے ہیں یہ شبد اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ تو قبر کے اندر اللہ اس کلمہ توحید اس کلمہ اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ مومن کو ثابت قدم رکھتا ہے مومن دگمگاتا نہیں ہے مومن قبر کے اندر پھسلتا نہیں ہے مولوی صاحب خدا کا خوف کر مان لے ارے جس کا کلمہ پڑھ کے مومن قبر میں ثابت قدم رہتا ہے وہ کلمے والا کلمہ کیسے زندہ نہیں ہوگا اور جس کا کلمہ ثابت قدم زندہ رہتا ہے پتھر ثابت قدم کیا ہوتے ہیں تھی آخو جی یہ پیپ بڑا ثابت قدم ہے تو یہ پائپ ثابت قدم تو نہیں کہا جاتا نا یہ سب اللہ الذین آمنو اب میں پوچھتا ہوں قبر والے سے آن کے ان کو بٹھایا گیا اب یہ بٹھایا روح کو جاتا ہے یا جسم کو پوچھا جاتا ہے من رب کا تیرا رب کون ہے پوچھا کس سے جاتا ہے زندہ سے یا جس کے اندر جان ہی کوئی نہ ہو پوچھا جاتا ہے ماں دینوں کا اور بتا تیرا دین کیا ہے سوال اس سے ہوتا ہے جس کو بٹھایا گیا اور بٹھایا جاتا ہے جسم کو روح کو بٹھایا نہیں جاتا تو مولوی صاحب قبر کے اندر کافر چلا جائے بالکل وہ بھی نہیں مرتا اور قبر کے اندر چلا جائے وہ ثابت قدم رہتا ہے اس کے لیے پھر جنت بن جاتی ہے آپ کہتے ہو جنت کے اندر زندہ ہے جنت کے اندر زندہ ہے میں نے تو حدیث یہی پڑھی ہو شاید آپ نے نہ پڑھی ہو سرکار نے فرمایا ماں بہی نے بڑی تھی بزمبری روزہ تم میرے عادل جلنا مستعفی کا روزہ تو ویسے باہر ہے جنت کا چلو وہی مان لو مستعفی علیہ سلاط وسلام کے جسم ناظرین کو پھر آپ کے مفتی شفیع صاحب نے انہوں نے بھی لکھا کہ یہ تفسیر نبی کریم نے فرمائی اور کتنے سے ابا نے تفسیر نقل کی ایک سے ابھی نے نہیں دو نے نہیں پانچ نے نہیں دس نے نہیں بیس سے ابا نے نہیں فرماتی ہے کر رہے ہیں تو قبر کے اندر مومن کلمہ اخلاق کی برکت سے ثابت قدم رہتا ہے مولوی صاحبہ ماننا ہے تو مان لو نہیں تو جاننے میں تو آخر کسی نہ کسی نے جانا ہی ہے آپ نہیں مانیں گے تو پھر دیکھ لیجئے صاحب میں کیا عرض کر سکتا ہوں میں تو آپ کا پرانا خدمت گار ہوں کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا سرخرا پھیر دیا کرتا ہوں مولوی صاحب جب مومن قبر کے اندر زندہ ہے تو مستفا کی شان تو بڑی ہے ابھی تو میں بتاؤں گا کتنے اڑ گئے ابھی شہید کی بات آئی نہیں تو آج تو نہیں پڑھ گئی جب میں پڑھوں گا نا پھر پتا چلے گا اب ذرا شہید کی آیت سے پہلے آپ کے بابا جی مولوی اشرف علی صاحب خان بھی جی، ان کی ایک بات عرض کرتا جاتا ہوں خانوی صاحب سے پہلے ان کے بڑے بزرگ ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی ان کی ایک بات سناتا ہوں جو ایماندار ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے گنگوئی صاحب کہتے ہیں ایک ندی ہے ہی ہیل وہ کیا کہتے ہیں آپ وہ دھا لگ گئی دھاگ لگ گئی دھاگ لگ گئی تو شاہ عبد الرحیم دہلوی صاحب کے مدرسے کے قریب ندی تھی ڈھانگ لگ گئی جب ڈھانگ لگ گئی تو گنگوئی صاحب کہتے ہیں اس میں سے ایک لاش جو کی پڑ نکلی کیا نکلی لاش جس کا کفن کچھ مولا تھا اور وہ وہاں سے بہتر این دھار میں ٹھہر گئی کچھ دیر بعد دوسری ڈھانگ گری اور اس میں سے بھی ایک لاش نکلی جس کا کفل بالکل صاف تھا اور جی کہیں داغ بھی نہ تھا پانی آ رہا تھا سیلاب کا لیکن وہ لاش بیس دھار کی آ کر کھڑی ہو گئی پھر دوسری لاش نکلی وہ پہلی لاش سے مل کر دھار ہی دھار چل دی جیسے کوئی کسی کا منتظر ہو دونوں مل کر روانہ ہو گئے لوگوں نے ان لاشوں کی تحقیقات کرنی شروع کر دی جس کے بعد ایک بڑھیا نے بتایا کہ یہ دونوں قرآن کے حافظ تھے ارے کافر قبر میں جائے اس کو سزا ملتی ہے ارے ایمان والا حافظ قرآن قبر میں جائے تو اس کے جسم کو ایمان ملتا ہے اور پھر دیکھو کے بھی درجے ہوتے ہیں نا گنگوئی صاحب کہتے ہیں ایک کا کفن مہلا تھا دوسرے کا کفن اجلا تھا دھبا بھی نہ تھا اس لیے کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے جس کا کفن مہلا تھا وہ بے قرآن پر کرتا تھا جس کا کفن اجلا تھا با قرآن پڑھتا تھا ارے مولوی صاحب ان باتوں کا جواب بھی کون دے گا اصل بطور دلیل میں یہ پیش نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں تم کفر کا فتوا ہم پر لگاتے ہو ان پر کفر کا فتوا کیوں نہیں لگاتے ہو دلیل اللہ کا قرآن ہے دلیل تو فرمان ہے اب سنو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلا تپول جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو کون قتل ہو جائے جو بھی اب بتا قتل کون ہوتا ہے جسم یا روح اللہ کیا کہتے جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں اس کو مردہ اور اس کے جسم کو مردہ نہ تو ہم صاحب احجاب اللہ صرف قتل ہو اس کو مردہ نہ کہو اور جس کا سب کچھ اللہ اللہ ہو سلاتی کی جس کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا نواز قربانی سب کچھ للہ وہ کیسے زندہ نہیں ہوگا صاحب آپ تو نہیں مانیں گے اور یہ میں تھانوی صاحب جی کی بات سناؤں تھانوی صاحب کہتے ہیں میرے پردادا جی تھے وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا میں ہمارے پردادا جی مر گئے شہید ہو گئے کہتے شہید تھے نا شہادت کے بعد صاحب کرتی ہے میرے پر دادا جی گھر میں لکھوائی کا ڈبا لے کر آ گئے ایک منٹ کام تھی خراب کر رہے ہو سے تو نعرے بازی شروع ہو رہی تھی بالکل کری نمت ہوں ادار کری بزرگ ہو دوست دوست اب اس باری کے اندر پھر مولوی سعید صاحب نے حضرت گنگوئی کا ایک حوالہ پیش کیا پھر خود جانتے تھے کہ آگے سے جواب دیا جائے گا کہ گنگوئی صاحب کوئی حجت یا دلیل تو نہیں تو خود کہنے لگے نہیں نہیں میں حجت یا دلیل کے طور پہ نہیں پیش کر رہا دلیل تو ہے قرآن اور دلیل قرآن ہے تو قرآن پیش کر حضرت گنگوئی کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے اور خدا کا کرنا دیکھو نا ایسا حال بھی کبھی ہوتا ہے حضرت گنگوئی جس پہ کفر کے فتوے ہیں اس کا حوالہ سنایا جاتا ہے انہی کی زبانوں سے اللہ سبحان اللہ کہنا ہے گھر جوتے سبحان اللہ اور پھر کہنے لگے اس بنا کا کفر میلہ تھا ایسا بتائیں آپ اس کا فون کس کا ہوتا ہے مردے کا زندے کا مردہ کا یا زندہ کا وہ تو یہی کہہ رہے ہیں زندہ تو نہیں مردہ ہے کس کا اور یہ کیونکہ بار بار ایک عذاب اور سوال جو آپ کا چھیڑ رہے ہیں میں اس کو ہی در کرتا ہوں جی، لا تقول لمن یقتل تل متعلق انہوں نے کہا کہ تل قبر کیا ہوتی ہے یہ چیز یہ جسم لہذا زندہ بھی جسم اب یہ کہتے ہیں شہید کے لیے کہ زندہ کیا ہے جسم اب یہ تو کہتے ہیں زندہ جسم مولوی صاحب اپنے اس بابا کو ذرا پڑھو یہ کہتا ہے روح اور اس سے بات ایک سمجھیے اس آیت کی تفسیر کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اور وہ کیا فرماتے ہیں فی تئی رنگ حضور اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے زندہ کیا روح اب پیغمبر کی تفسیر ہے کہ شہید زندہ کیا مطلب اس کی روح جنت میں زندہ مولی سعید صاحب کہتا ہے یہ جسم زندہ اب آپ بتائیں ان کی تفسیر ٹھیک ہے یا نبی پاک کی ہم یہی کہتے ہیں اس کے مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں آؤ ذرا علماء سے اس کے مصطفیٰ سیکھو اس کے مصطفیٰ یہ ہے پیغمبر کی بات مانی جائے پیغمبر کہتا ہے زندہ کیا بلکہ پیغمبر کریم یہاں تک کہتے ہیں کہ شہید اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے دہانا ہماری روح کو اللہ جسم میں لوٹا دے اللہ کہتا ہے نہیں یہ روح تیری جسم میں اب جا سکتی نہیں اور پیغمبر کریم تو یہ ارشاد فرمائے اور قرآن پاک کا بھی آگے یہ ہے بلا کے اللہ تشور اللہ زندگی ایسی جس کا شعور تمہیں جسم والی زندگی کا تمہیں شعور ہے کہ نہیں ہاں۔ اس جسم والی زندگی کا تو شعور ہے اللہ کہتا ہے وہ زندگی ایسی ہے جس کا تمہیں شعور وہ زندگی ہے جنت والی وہ زندگی ہے اب یہ کیونکہ بار بار زور لگا رہے ہیں سوال جواب کا سوال یہ بات چڑی اس لیے تھوڑا سا واضح کیے دیتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ قبر میں سوال جواب کیوں ہوتا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ نے تمام ہمارے ان جسموں کو پیدا کرنے سے پہلے ہماری روحوں سے اللہ نے ایک وعدہ دیا اور لفظوں کے ربے تم وہاں موجود کیا تھا ہمارا ان ہماری روحوں سے اللہ نے وعدہ کیا اور لفظوں کے رب دے تم اور حدیث میں کیا گیا تشریح ہے لا رب غیری ولا الہ غیری سبحان اللہ سبحان اللہ میرے علاوہ الہ کوئی نہیں میرے علاوہ رب دکھ سکھ کا مالک حاجت روا مشکل کچھ آئی کالو بلا سب نے کہا تھا اللہ تو یقیناً ہمارا رب وہاں وعدہ کس نے کیا تھا اس جسم نے یا روح نے اس جسم نے کیا تھا یا روح نے اسی روح کو اللہ اس بدن میں ڈال کے دنیا میں بھیجتا ہے دنیا میں دنیا میں بھیج کر اللہ بتانا چاہتا ہے او میرے بندے وہاں جو وعدہ کر کے آیا تھا اب دیکھیں گے